السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار ہمتن گوش ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بائیسویں سپارے سے ایک کہانی بائیسویں سپارے میں تین صورتیں موجود ہیں ڈھائی صورتیں سورج صبا فاتر اور یاسین جو کہ آدھی موجود ہے تیئیسویں سپارے میں اور آدھی بائیسویں میں تیسویں سپارے میں سورج صبا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہانی سنائی ہے صبا کی اور صبا جانتے ہیں آپ ہم نے پہلے سنی تھی سنتے ہیں اس سے پہلے آپ ملکہ صبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سن چکے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ صبا کو بلایا تو وہ فرما بردار بن کر حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچی اور اسلام قبول کر لیا ملکہ صبا کے حالات سے اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ بڑے عقلمند اور انجینئر قسم کے تھے ملکہ صبا کے تخت کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے چونکہ سبا کے لوگ بڑے دولت مند اور عقل و علم میں بڑھے ہوئے تھے اس لیے حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو دو موقعوں پر ان پر اپنی بڑائی کا اظہار بھی کیا جسے ملکہ سبا کو بھی ماننا پڑا ورنہ وہ اس وقت کے زمانے کی بہت امیر و کبیر ریاست کی ملکہ تھی سبا کا علاقہ دنیا میں ایک جنت کا نمونہ تھا یہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے سبا کی حکومت یمن سے لے کر شام تک اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی یہیں سے ابراہ نے خانہ کعبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حملہ کیا تھا صبا کے حاکموں نے بڑی بڑی عظیم الشان عمارتیں بنائی تھیں ان کی حکومت میں زمین کے اندر خزانے دبے ہوئے تھے حضر موت اور یمن کا علاقہ خوشبودار اشیاء کے لیے مشہور تھا کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جس لکڑی کو جلاتے تھے وہ بھی خوشبودار ہوتی تھی ان لوگوں نے اپنی خدا داد قابلیت سے بڑے بڑے بند باندھ کر پانی کو محفوظ کر لیا تھا جس سے آبپاشی یعنی کہ نہری نظام بنایا تھا بحرین اور عمان میں تو اب تک موتی نکلتے ہیں عرب میں سونے اور جواہرات کی کانیں تھیں یمن کا ساحلی افریقی اور مشرقی ملکوں کی پیداوار کے لیے بڑی منڈی تھی شام مصر یورپ اور ہندوستان کے درمیان جو تجارت ہوتی تھی وہ سبا کے راستے ہی سے ہوتی تھی تورات میں بھی یعنی کہ جو یہودیوں کی کتاب ہے سبا کی دولت اور تہذیب کے ذکر موجود ہیں سبا کے لوگوں نے دو پہاڑوں کے درمیان میں جو ایک لمبی چوڑی وادی تھی ان کے درمیان بند باندھ کر پانی کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیا تھا عرب کے بعض مورخوں کا کہنا ہے کہ یہ بند دو مربع میل میں تھا اس بند کے آثار بھی اب تک موجود ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بند کے نیچے اوپر تین منزلیں تھیں دونوں طرف تین تین سو مربع میل کے رقبے میں پھلوں پھولوں اور خوشبوؤں کے بہت ہی خوبصورت باغات تھے قرآن مجید میں سورج صبا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا شبہ اہل صبا کے لیے ان کے وطن میں خدا کی قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں تھیں دائیں بائیں دور تک باغوں کا سلسلہ چلا گیا تھا خدا نے ان کو فرما دیا تھا کہ اے صبا والو اپنے پرور کی جانب سے بخشی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو یہ شہر پاکیزہ ہے اور اللہ یعنی کہ میں بخشنے والا ہوں اہل صبا ایک مدت تک اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے وہ اللہ کے احکام بھی مانتے تھے اور اللہ کی فرما برداری بھی کرتے تھے مگر آہستہ آہستہ ان میں وہی خرابیاں اور برائیاں پیدا ہونے لگ گئیں جو پہلی قوموں کی تباہی کا باعث بنی تھی اب ان کی ترقی کو زوال آیا اور انہوں نے اسلام ہی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو مہلت دیتے ہیں ان کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں جو ان کو برے کاموں سے روکنے کی کوشش کریں اور نیکی کے کاموں کی تبلیغ کریں مگر جب سبب والوں پر انبیاء کی کسی بات کا اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دو قسم کے عذاب نازل کیے جس سے ان کے باغات برباد ہو گئے اور ان کی جگہ جنگلی بیریاں اور خاردار درخت اگائے ہوا یہ کہ وہ بند جس پر ان کو بڑا ناز تھا اور جس کی مضبوطی اور پائیداری کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے تھے وہ ٹوٹ گیا اور سیلاب تمام حسین حسین و جمیل باغات کو تباہ و برباد کر دیا خدا کے اس عذاب کو سبا کے اہل علم اور انجینئر نہ روک سکے انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ سیلاب تو اللہ کے حکم پہ آ رہا تھا اب اہل سبا کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنے وطن اور ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کی طرف چلے جائیں قرآن حکیم میں یہ واقعہ اللہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ قومیں جو اللہ تعالیٰ سے باغی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انہوں نے یعنی قوم سبا نے پیغمبروں کی نصیحتوں سے منہ پھیر لیا بس ہم نے ان پر بند توڑنے کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دو عمدہ باغوں کے بدلے میں دو ایسے باغ اگا دیے جو بد مذہب پھلوں جھاڑ اور بیری کے درختوں کے جھنڈ تھے ہم نے ان کو ان کی ناشکر گزاری کی سزا دی اور ہم ناشکر قوموں کو سزا دیا کرتے ہیں اہل صبا پر یہ سیلاب اچانک آ گیا تھا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا عظیم و شان بند ٹوٹ بھی سکتا ہے اتنے سالوں سے تو بنا ہوا تھا مگر یہ بند اللہ کا عذاب تھا جو ان کے غرور و تکبر اور اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے آئے ٹوٹا تھا اب یمن سے لے کر شام تک کا تمام علاقہ تباہ و برباد ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سہولتیں اور آسائشیں دی تھیں وہ بھی ان سے لی گئی لے لی گئی تھیں سورج صبا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے ملک اور برکت والی آبادیوں کے درمیان بہت سی کھلی آبادیاں قائم کر دی تھیں جہاں راستے میں کاروان سرائے بھی قائم تھے اور ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ ان آبادیوں میں بے خوف و خطر دن رات چلو لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تو ہم نے ان کو پارا پارا کر دیا اور ان کی ایک کہانی بنا دی اہل صبا سیلاب کے بعد مختلف ملکوں میں جا کر آباد ہو گئے اور اس طرح وہ ایک کہانی بن کر رہ گئے قرآن میں جب اہل عرب کو صبا اور سیل عرم اس سیلاب کا نام قرآن میں سیل عرم آیا ہے قرآن میں جب اس کا سنایا گیا واقعہ تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہر کوئی اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہے یہ سیلاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے تقریباً ایک سو سال پہلے آیا تھا جب کہ ملکہ صبا اور حضرت سلیمان کا واقعہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے کوئی ساڑھے نو سو سال پہلے ہوا تھا اچھے ساتھیوں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہانی سنائی ہے اہل صبا کی جو اتنی خوبصورت جگہ پہ رہتے تھے جنت جیسی جگہ پہ رہتے تھے وہ کیسے تباہ و برباد ہو گئی بھلا کیوں اس لیے کہ انسان اپنی عقل سے بہت سے کام تو کر لیتا ہے مگر وہ کام اس وقت تک فائدہ دیتے ہیں جب تک اس کی نیت اچھی رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتا رہے پھر اس کے کام میں برکت ہوتی رہتی ہے اور اگر کوئی غرور کرنا شروع کر دے کہ یہ کام تو میں نے کیا اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کریں وہ تو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں مگر انسان کیا کرتا ہے خود ہی برے کام کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور پھر اسے اس کی سزا ملتی ہے اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو بھی حالات ہوں اچھے ہوں برے ہوں غربت ہو مشکل ہو بیماری ہو ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دوستی پکی کر کے رکھیں بالکل اللہ تعالیٰ کے پکے دوست جو تمام نبی تھے ان کی طرح آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ